السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 428 428 دو مختصر حدیثیں عرض کرتا ہوں اور سور بقارہ کی دو آیتوں کی عجیب و غریب فضیلت ہے بہت دھیان سے سنیے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان اور زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالی نے کتاب لکھی اس کتاب میں سے دو آیتیں نازل فرمائی جن پر اللہ تعالی نے سر بقرہ کو ختم فرمایا یہ آیتیں یہ دو آیتیں جس مکان میں تین رات تک پڑھی جاتی رہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا یہ حدیث ترمیزی میں ہے وہ دو آیتیں کون سی ہیں میں پڑھ رہا ہوں قرآن کے اندر آپ دیکھ لینا اور مومن کے ہتھیار میں بھی میں نے شام کے وظیفے میں یہ دونوں آیتیں لکھ دی ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ لا نفرق بین احد من رسولہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا غفران المصیر یہ ایک آیت ہو گئی دوسری آیت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 پڑھنے کا اہتمام کریں اگر مومن کا ہتھیار پڑھ لو گے اور شام کا وظیفہ پڑھ لو گے تو پہلے ہی آیت لکھی ہے سورہ آیت القرسی کے بعد یہ آیت لکھی ہے میں نے دوسری حدیث سنیے حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص شور بقرہ کی آخری دو آیتیں رات رات کسی میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی یہ حدیث بھی ترمیزی میں ہے تشریح کے اندر یہ عرض کر رہا ہوں دو آیتوں کے کافی ہو جانے کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ ان کا پڑھنے والا اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا دوسرا یہ کہ یہ دو آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی یہ تشریح امام نووی نے کی ہے اس لیے ان دو آیتوں کی بہت فضیلت ہے دو فضیلتیں تو میں نے عرض کر دی اور تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ یہ جو دو آیتوں میں جو دعائیہ جملے ہیں اب پڑھیے میرے ساتھ دعائیہ جب جملے اس کی بہت فضیلت ہے ہر جملے کے اوپر اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کہتے ہیں میں نے دیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا میں نے قبول کیا قرآن کی کسی آیت کی یہ فضیلت نہیں ہے جو ان دو آیتوں کی فضیلت ہے اب پڑھیے میرے ساتھ آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ فوراً جواب دیں گے کہ ہاں میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا ایم بھی انشاءاللہ اس کا بنا دیں گے یہ دعا یاد کر لیں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 یہ دعا یہ جملے ہیں یہ میں نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے ہر جملے پر کہا دیا دیا دیا آپ بھی پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ ہر جملے پر کہیں گے میں نے دیا میں نے دیا یہ روایت مسلم شریف میں ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ واخر ان الحمد للہ رب العالمین